حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں خچروں اور گدوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹھانوے